معاذ بن معاذ نے کہا ہمیں شعبہ نے اسی سند سے اسی کی مانند حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار نو سو اٹھاون